الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول اے لطف نا پاک تو ذرا کھول اے لطف نا پاک تو آنکھیں تو ذرا کھول زیبا نہیں دیتا ہے تکبر کا تجھے بول زیبا نہیں دیتا ہے تکبر کا تجھے بول الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول اے لطف نا پاک تو آنکھیں تو ذرا کھول زیبا نہیں دیتا ہے تکبر کا تجھے بول زیبا نہیں دیتا ہے تکبر کا تجھے بول